نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے مالوں کو باطل طریقوں سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری تجارت آپس کی رضامندی کے ساتھ ہو اور دوسری طرف باطل طریقوں کے ساتھ مال کھانے والوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں یہ کہا کہ وہ دور دراز کا سفر طے کر کے بیت اللہ پہنچتا ہے اور وہاں جا کر اللہ کے حضور اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے لیکن وہ مت آم ہوں حرام ان و مشرب ہوں حرام ان و مل بس ہوں حرام ان و غزیا بل حرام پہ جا کہ اس کا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام کا اس کا لباس حرام کا اور اس کی جسم کی نشو نما حرام پر ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے مطلب یہ کہ حرام کے ساتھ پلنے والا جسم وہ اللہ کے ہاں اتنا مبغوث ہے ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتے انسان اس دنیا میں جو مال و دولت حاصل کرتا ہے اس کی چند صورتیں تو یہ ہیں کہ جب انسان دنیا میں آیا تو اسے یا تو وراثت کے ذریعے مال مل گیا اپنے ماں باپ کے حصوں میں سے جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ اسے مل گیا اسی طرح سے انسان کو ہبا کے ذریعے تحفے کے ذریعے کوئی چیز مل جاتی ہے اسی طرح سے اگر وہ مستحق ہے غریب ہے تو اسے صدقے کے ذریعے یا زکات کے ذریعے کوئی چیز مل جاتی ہے اسی طرح سے انسان دنیا میں محنت اور مزدوری کرتا ہے محنت اور مزدوری کر کے وہ جائز مال حاصل کرتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں یعنی انہیں حصول مال کے جائز ذرائع کہا جا سکتا ہے وراثت کے ذریعے صدقہ ہبا انعام تحفہ ان چیزوں کے ذریعے کاروبار کے ذریعے محنت اور مزدوری کے ذریعے اسی طرح سے ان چیزوں میں سے کاروبار یا محنت اور مزدوری اس کی آگے کئی شکلیں ہیں انسان کاروبار کرنا چاہتا ہے محنت اور مزدوری کرنا چاہتا ہے تو وہ کون کون سی شکلیں ہیں جو اس کے لیے جائز ہیں اور کون کون سی شکلیں ہیں جو ناجائز ہیں اس سلسلے میں بنیادی طور پر یہ اصول یاد رکھیے کہ بعض چیزیں عبادات سے متعلق ہیں عبادات کے بارے میں علماء کا فقہا کا شروع سے یہ اتفاق رہا ہے کہ عبادات کے سلسلے میں کوئی بھی عمل کرنا ہو عبادت کرنی ہو تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس عبادت کے بارے میں شری طور پہ کوئی جواز موجود ہے یا نہیں لیکن اس کے برعکس معاملات کا مسئلہ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے بارے میں شری طور پر جواز ہے یا نہیں بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس پر کوئی ممانعت اور قباحت تو نہیں معاملات میں کاروبار بھی شامل ہے معاملات سے تعلق رکھنے والی ساری چیزوں میں بنیادی طور پر عباغت ہے جواز ہے ہلت پائی جاتی ہے آپ دنیا میں کاروبار کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں بنیادی طور پہ وہ حلت میں ہے مواد کے درجے میں ہے جواب کے درجے میں ہے ہاں وہ چیزیں جہاں پر شریعت منع کر دے روک دے اسے کسی وجہ سے ممنوع قرار دے دے تو وہ چیزیں وہاں منع ہیں اگر شریعت کی کوئی قدغن نہیں ہے رکاوٹ نہیں ہے روک ٹوک نہیں ہے تو وہ چیز جائز ہے یہ بھی ایک بنیادی اصول ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر تقریباً سبھی فکا ہاں اس بات کو مانتے رہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمیں کاروبار کے حوالے سے یہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ کاروبار کے سلسلے میں کون کون سے پہلو کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں منع کر دیا گیا ان میں سے ایک چیز سود ہے سود کے بارے میں قرآن مجید میں احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں روک دیا گیا صرف روک ہی نہیں دیا گیا بلکہ اس کی انتہائی سخت مسمت سرزنش اور وعید بیان کی گئی اسے گناہ کے کبیرہ میں سے شمار کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا وقالہم سوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر سود پر لکھت پڑھت کا معاملہ کرنے والے پر اس کی گواہی دینے والے پر لانت فرمائی ہے اور فرمایا یہ سارے کے سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں وہ گواہی دینے والا ہو یا خود کھانے والا ہو یا سود پر قرضہ مہیا کرنے والا ہو یہ سارے کے سارے اس گناہ میں برابر کے شریک احل اللہ البیع وحرم الربا سود ذاتی گھریلو معاملات کے لیے قرضہ لیا جائے اس پر ہو کمرشل بنیادوں پہ قرضہ لیا جائے اس پر ہو یا اسلام کا متعارف کرواتا ایک اور چیز یہ تو سود کی وہ صورت ہے کہ ایک طرف سے قرضہ ہے اور اس قرض اور ادھار کے بدلے میں انسان یہ کہے کہ ایک ماہ کا میں تمہیں ادھار دیتا ہوں ایک ماہ کے بعد میں نے جتنی رقم دی ہے اس میں سے دو پرسینٹ میں اضافی طور پہ تم سے لوں گا ایک لاکھ دیا گئے دو پرسینٹ اس پر اضافی طور پہ دو ہزار میں چارج کروں گا یہ انٹرسٹ ہے سود ہے جس سے منع کیا گیا یہ سود یہ رقم یہ قرض یہ ادھار انسان اپنی گھریلو ضروری جات کے لیے لے یا وہ کاروبار کے لیے لے اسی طرح سے ایک اور چیز جسے اسلام میں سود کہا گیا وہ یہ تھی کہ ایک ہی چیز کو ایک ہی جنس ہو آپ دو طرفہ اس کے ساتھ تبادلہ کرنا چاہتے ہیں ادھر بھی گندم ہے ادھر بھی گندم ہے کوالٹی میں فرق ہے آپ اس کوالٹی کی وجہ سے اچھی اور ناقص گندم کا آپ اس میں فرق کرتے ہیں تو اس بات کو بھی سود کہا گیا اچھی گندم وہ تھوڑی ایک من اچھی گندم ہے آپ وہ دے کر دو من اس کے بدلے میں اس سے کمتر گندم لینا چاہیں یا کوئی بھی جنس ایک طرف سے زیادہ ہے دوسری طرف سے کم ہے اگر ان کا اس طرح سے تبادلہ کیا جائے جو ایک ہی جنس ہے تو وہاں بھی سود ہے اسے اسلام نے سود کہا بلکہ اسلام نے بھی اس صورت کو انٹروڈیوس کروایا اس سے پہلے اس طرح کی شکل کو سود نہیں کہا جاتا تھا بہرحال سود کے بارے میں احکامات بڑے واضح ہیں ان کی تفصیلات کے حوالے سے میں صرف چند ایک وہ شکلیں بیان کرنا چاہوں گا جو آج کے دور میں جدت کے ساتھ ہمارے سامنے آئی ہیں سود کے سلسلے میں آج کا بینکنگ سسٹم وہ سارے کا سارا سود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایگریکلچرل بینک ہو انڈسٹریل بینک ہوں ڈیولپمنٹ بینک ہوں کمرشل بینک ہوں یہ جتنے کے جتنے بینک ہیں یہ سارے کے سارے سود پہ چلتے ہیں آپ کو قرض کی ضرورت ہے لون چاہیے آپ سے انٹرسٹ لیا جائے گا طے کیا جائے گا سوائے ان بینکوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو اسلامی بینک کہا لیکن یہ یاد رکھیے آج کے دور میں جو بینک اپنے آپ کو اسلامی بینک کہتے ہیں وہ آپ کو قرض نہیں دیں گے آپ کو ادھار نہیں دیں گے میزان البرکا الفلا یہ آپ کو ادھار بغیر سود کے نہیں دے گا وہ کیا کرے گا اس کی صورتیں میں آخر پر بیان کروں گا لیکن یہ یاد رکھیے کہ آج کے اسلامی بینک آپ کو ادھار کی ضرورت ہے قرض چاہیے آپ ایک اسلامی بینک کے پاس جاتے ہیں کہ بغیر سود کے مجھے اتنا لون دے دو نہیں ملے گا آپ نے سنا ہوگا کریڈٹ کارڈ کے بارے میں ڈیبٹ کارڈ کے بارے میں اے ایم ٹی کارڈ کے بارے میں یہ مختلف کارڈ ہیں آج کے دور کی ایک ضرورت کے طور پر یہ استعمال میں آئے ان میں سے کریڈٹ کارڈ کیا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جیب میں ہر وقت ہزاروں روپے موجود نہ رکھیں چوری ہے ڈاکہ ہے حالات خراب ہیں امن عامہ کا مسئلہ ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں اپنے پاس ہر وقت آپ اماؤنٹ نہیں رکھنا چاہتے آپ اس کے بدلے میں ایک بینک کے پاس جاتے ہیں وہ بینک آپ کو ایک کارڈ ایشو کرے گا کارڈ کی دو قسمیں ہیں ایک کو کریڈٹ کارڈ کہا جاتا ہے ایک کو ڈیبٹ کارڈ کہا جاتا ہے کریڈٹ کارڈ کیا ہے کہ وہ آپ کی ضمانت پر ضمانت کی کئی شکلیں ہیں کیا آپ کے بارے میں گواہی دی جائے معلومات دی جائے کیا آپ کی ماہانہ سیلری کتنی ہے پندرہ سے بیس ہزار ہے تو ایک لاکھ تک کا کریڈٹ کارڈ آپ کو ایشو ہوگا کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے آپ کی ضمانت کے بعد آپ کو ایک کارڈ دیا جائے گا آپ اس کارڈ سے پاکستان میں پاکستان سے باہر جہاں جہاں ان کے اگریمنٹس ہیں آپ بڑے بڑے اسٹور سے جا کے شاپنگ کرتے گئے چیزوں کی خریداری کرتے گئے واپسی پہ آپ اس کارڈ کو ایک مشین میں انٹر کرتے گئے جتنے کا سودا خریدا آپ کا ایک بل بنے گا ایک کاپی آپ کے پاس آئے گی دوسری آپ کے بینک کے پاس جائے گی جس نے آپ کو کریڈٹ کارڈ دیا ہے بینک کی طرف سے آپ کے نام آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے گھر میں جس ایڈریس کو وہاں پہ مینشن کر دیا گیا آپ کے ایڈریس پہ ایک بل آ جائے گا کہ ایک ماہ کے اندر اندر فورٹی ڈیز کے اندر اندر چالیس دنوں پچاس دنوں کے اندر اندر یہ بل آپ نے بینک کو ادا کرنا ہے بینک نے آپ کی طرف سے اس اسٹور کو اس مارکیٹ میں جہاں سے جس تاجر سے آپ نے سامان خریدا وہ بینک نے پیمنٹ کر دی ہے اب بینک آپ سے پیسے لے گا کیونکہ ایک لحاظ سے بینک نے آپ کی طرف سے پیسے دے دیے گویا آپ نے بینک سے ادھار کیا بینک نے آگے آپ کے پیسے دیے اب آپ بینک کے مقروض ہیں بینک کو آپ نے پیسے دینے ہیں بالفرض فرض ایک لاکھ روپے کا کریڈٹ کارڈ تھا آپ نے اس میں سے ایک شرط کہ اگر آپ پچاس ہزار روپے کی خریداری کرتے ہیں ادھار تو اس خریداری پر آپ کو کوئی سود نہیں دینا پڑے گا ہاں اگر آپ کا بل آیا آپ نے مقررہ وقت کے اندر اندر وہ بل ادا نہیں کیا تو اس کے بعد آپ سے سود وصول کیا جائے گا ایک ماہ یا چالیس دنوں کی مغلت تھی آپ نے پچاس دن کر دیے یا پچاس کی مغلت تھی آپ نے دو ماہ کر دیے تو اس کے ساتھ ہی آپ سے سود وصول کیا جائے گا کریڈٹ کارڈ پہ پچاس ہزار تک یہ لمٹ آپ نے ایک لاکھ کا کریڈٹ کارڈ ان سے ایشو کروایا ابھی پچاس باقی تھے آپ اگلے پچاس میں سے بھی خریداری کرنا چاہتے ہیں اگلے پچاس میں سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ خریداری کی بجائے مجھے بیس ہزار روپے چاہیے آپ اس کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بیس ہزار روپے نکلواتے ہیں اگلے پچاس میں سے پچھلے پچاس میں سے آپ کو یہ اجازت نہیں اگلے میں سے آپ نکلواتے ہیں وہ بیس ہزار آپ نکلوائیں گے تین چار سو روپے آپ سے سود لے لیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اضافی طور پہ کہ اگر آپ نے ایک وقت متعین کے ساتھ اس رقم کو واپس ادائیگی میں آپ لے کے نہیں آئے تو وہ الگ سے سود وصول کیا جاتا رہے گا اب یہاں پہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے کریڈٹ کارڈ ایشو کروایا کریڈٹ کارڈ کے کچھ چارجز بھی ہیں سالانہ آپ سے کچھ رقم اس بنیاد پر لی جائے گی کہ یہ رقم ہم جو آپ کو سروسز مہیا کر رہے ہیں کیا آپ دنیا میں جہاں جاتے ہیں بڑے بڑے اسٹور سے آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ روابط ہیں ہم نے اپنی خدمات جو ہیں ان کو استعمال کیا ہے اس کے بدلے میں ہم آپ سے کچھ سروسز چارجز لیں گے یہ ایک سروسز چارجز اپنی خدمات کا چلا یہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں پچاس ہزار کی وہ لمٹ جس میں خریداری پہ سود نہیں ہے اور اس کی جو لمٹ ہے ایک ماہ چالیس دن اس کے اندر اندر میں ادائیگی بھی کر دوں گا میں سود کی صورت پیدا کی نہیں ہونے دوں گا اگر ایک آدمی اس بنیاد پہ کریڈٹ کارڈ خریدتا ہے کہ جی میں سود کی صورت پیدا کی نہیں ہونے دوں گا چالیس دنوں سے میں زیادہ جانے ہی نہیں دوں گا ٹھیک ہے اس کی بات تو ٹھیک کہ اس نے سود کا معاملہ نہیں کرنے دینا لیکن حالات کا کچھ پتا نہیں وہ مقروض ہو جائے اسے کوئی اور مسئلہ بن جائے اس کی ڈیتھ ہو جائے اس کے خاندان کے لوگوں کو نہیں پتا کہ اس نے ایک ایسا معاملہ کیا ہے کہ چالیس دنوں کے بعد اس پہ سود کا کیس آنے والا تھا چالیس دنوں سے دن زیادہ ہوئے کوئی بھی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ جس میں سود والی وہ پوزیشن واپس آ جائے ایک شبہ ہے کوئی بڑی ایسی خطرناک یا مجبوری کی حالت ہو کہ باہر کے ملک میں کہیں انسان کو سفر کرنا پڑا جہاں اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس اپنا بینک اکاؤنٹ ہو کہ وہ وہاں سے پیسے نکلوا سکتا کوئی ایسی صورت جو بندہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مجبوری کی صورت میں آ گیا ہوں تو پھر شاید یہ پہلے پچاس کے اندر اندر وہ اس لمٹ سے فائدہ اٹھا لے لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی زندگی کا اس کے جو اپنے پلاننگ ہے اس کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ جو اپنے طور پہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سود کا معاملہ نہیں آنے دوں گا اس کے باوجود وہ معاملہ بن جائے دوسرا کارڈ کارڈ اسے ڈیبٹ کہا جاتا ہے اس کا معاملہ تھوڑا سا سیدھا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک بینک جہاں آپ کا اکاؤنٹ ہے ایک لاکھ روپے آپ نے بغیر سود کے سود کا معاملہ کیے بینک کو دیے ہیں آپ اس بینک سے ڈیبٹ کارڈ لیتے ہیں ڈیبٹ کارڈ کی بنیاد پہ آپ خریداری کرتے ہیں تو اس خریداری پہ آپ کے اتنے پیسے بینک آپ کے اکاؤنٹ میں سے کاٹ لے گا جتنے آپ نے خرچ کیے گئے اس پہ سود کا معاملہ نہیں ہے اسی طرح سے ہمارے ہاں ایک کاروبار بڑا عام ہے جسے کرنسی کا کاروبار کہا جاتا ہے کرنسی کے سلسلے میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک ہی ملک ہے اس کی ایک ہی کرنسی ہے پاکستان کی پیپر کرنسی روپیہ ایک ہی کرنسی ہے سو روپے ہزار روپیہ مختلف یہ نوٹس یہ ایک ہی ملک کی ایک ہی کرنسی ہے اس ایک کرنسی کو اگر آپ ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں تبادلہ کرنا چاہتے ہیں آپ منانا چاہتے ہیں ایک طرف سے ایک نوٹ دے کے اس کے بدلے میں اس کا بھان لینا چاہتے ہیں کوئی ایسی صورت بنانا چاہتے ہیں تو ان صورتوں میں آپ نے جتنی رقم دی ہے اس کے بدلے میں اتنی ہی لے سکتے ہیں ایک آدھار کے بدلے میں آپ دس نوٹ سو سو کے لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اگر آپ اس سے زیادہ کریں یا کمی کریں تو یہ سود کا کیس ہے یہ وہی صورت جسے اسلام نے پیش کیا جسے جنسوں میں تفاضل کہا جاتا ہے یہ وہی صورت بنے گی کہ دس روپے کا نوٹ تھا آپ نے اس کے بہان کروایا اور نو روپے سکوں میں لے لیجیے تو یہ کام غلط ہے لیکن پاکستان کی کرنسی کو آپ ڈالر کے ساتھ ایکسچینج کرنا چاہتے تھے پاکستان کی کرنسی کو آپ ملک کی کسی دوسرے ملک کی کسی کرنسی کے ساتھ بدلنا چاہتے تھے وہاں کمی بیشی اس سود میں شامل نہیں ہے اس لیے کہ وہاں جنس کی وہ صورت بدل چکی ہے یہ کرنسی آپ کے اس ملک کی تھی وہ کرنسی کسی اور جگہ کی ہے اس کی صورت جنس کے بدلنے والی بن جاتی ہے اسی طرح سے ہمارے یہاں انشورنس کا مسئلہ ہے اس کی بے شمار شکلیں ہیں بنیادی طور پہ دو بڑی شکلیں ہیں انشورنس مانا بیمہ کروانا ایک بڑی شکل تو یہ ہے یہاں ایک اور بڑی اہم بات یہ یاد رکھیے انشورنس کا مسئلہ مسلمانوں نے شروع کیا تھا کسی دور میں یہ مسئلہ مسلمانوں نے شروع کیا کیسے شروع کیا سمندروں میں مسلمانوں کے بحری جہاز تجارتی مال لے کر آیا جایا کرتے تھے ایسا ایک حادثہ ہوا کہ بعض پہلی جہاز ڈوب گئے اور اس کی وجہ سے تاجروں کو نقصان پہنچا جہاں سے وہ جہاز کے اس بستی کے اس علاقے کے لوگوں نے اس کاروبار میں دلچسپی لینا چھوڑ دی کہ یہاں رسک ہے خطرہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کے لوگوں کے مسائل بڑھ گئے چیزیں مہنگی ہو گئیں کیونکہ ان کی پروڈکشن وہاں پہ مطلوبہ مقدار تک پوری نہیں آ رہی تھی لوگ اس کام کے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہاں کے لوگوں نے ایک آپس میں تقافل کے لیے ایک دوسرے کی کوپریشن کے لیے انہوں نے ایک سلسلہ چلایا کیا ہمیں آپس میں ایک فنڈ قائم کرنا چاہیے ایک ریلیف کا ادارہ بنانا چاہیے کیا ہم وہاں پیسے اکٹھے کریں اور جس بندے کو جس تاجر کو ایسا نقصان پہنچے ہم اس کی مدد کریں تاکہ اس کے بدلے میں لوگ اس تجارت میں دلچسپی لیتے رہیں باہر سے ہمارے ملکوں میں علاقوں میں آتا رکھے جب یہ یہودیوں کے ہاتھ میں گیا انہوں نے اس کو سود کے ساتھ نکی کر دیا مطلب یہ کہ ایک کام اگر مسلمانوں نے شروع کیا کل کو اس کام میں کوئی غلط چیز آ گئی تو وہ چیز غلط ہو جانے کی وجہ سے وہ کام غلط ہو جائے گا اور اگر ایک کام غیر مسلموں نے شروع کیا اور اس میں اگر کوئی نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ امریکہ یورپ سے یہ چیز آئی ہے اس لیے منع ہے نہیں ہم اپنے اصولوں کو دیکھیں گے کہ اگر ہے تو منع ورنہ نہیں انشورنس کا مسئلہ ہے سود کے ساتھ چلتا ہے یا اس میں جبا آتا ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا بیمہ کرواتے ہیں آپ نے ایک متعین رقم وہ طے کر لی کہ میں پانچ لاکھ روپے اس کمپنی کو ادا کروں گا وہ پانچ لاکھ روپے آپ قسطوں میں ادا کر رکھے تھے اگر آپ پانچ لاکھ روپے اپنی قسطوں کے ساتھ پانچ سال تین سال جتنا بھی وقت طے ہے آپ وہ پورا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پانچ لاکھ نہیں ملیں گے آپ کو پانچ لاکھ سے زیادہ رقم ملے گی اور یہ زیادہ رقم کس چیز کے بدلے میں ہے آپ نے کوئی کاروبار تو نہیں کیا آپ تو ادھار دے رکھے تھے اپنی رقم جمع کروا رکھے تھے امانت کے طور پہ جس طرح کمیٹی ڈالی جاتی ہے آپ ایک رقم کو جمع کروا رکھے تھے آپ نے جمع کروائی کاروبار نہیں کیا آپ پانچ سے جو کچھ بھی زیادہ لیں گے وہ سارے کا سارا سوٹ ہوگا اور اگر آپ اس معاہدے سے پہلے اندر تین سال کا ایگریمنٹ تھا آپ پہلے پانچ مہینے پورے کر پائے آپ مر گئے ہیں تو آپ کو وہ رقم پانچ لاکھ پوری وہ آپ کو ری بیک ہوگی آپ نے جس کا نام دیا وہ ساری رقم وہاں جائے گی اب یہ اضافی رقم کہ پانچ مہینوں میں آپ نے تو سارے پانچ دس ہزار ہی جمع کروائے ہیں اب یہ پانچ لاکھ روپے آپ کس چیز کے لے رہے ہیں یہ جمعے کی شکل ہے کیا آپ نے بغیر اس کے محنت کے یہ رقم حاصل کی کاروبار تو آپ نے کیا نہیں ایک اور شکل بھی ہے وہ تو واضح ترین یوک ہے اس میں ہوتا یہ ہے کیا آپ بیمہ کرواتے ہیں کسی چیز کا اپنی گاڑی کا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں دس لاکھ کی چیز ہے پچاس ہزار بیمہ کمپنی کو میں دیتا ہوں اس بنیاد پر کہ اگر میری یہ چیز ایک سال تک سلامت رہی یا سمندری سفر سے یہ گزر کر سکی سلامت جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں میری یہ مشینری وہاں پہنچ گئی تو اس کے بدلے میں میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا وہ پچاس ہزار آپ کا اور اگر میری یہ چیز نہ پہنچی ایک سال کے اندر اندر کوئی نقصان ہو گیا تو میں اس کا نقصان آپ سے پورا کرواؤں گا ساری ڈوب گئی ساری تباہ ہوئی تو ساری کی ساری نہیں لوں گا چیز تو دس لاکھ کی تھی وہ ساڑھے نو لاکھ کس چیز کا یہ جبا ہے اور آج کل یہ بھی چل رہا ہے ایک اور چیز L L L M M M multi level marketing سکیمیں یہ سکیمیں کیا ہیں گولڈن کی آپ نے سنا ہے بسناس کے نام سے ایک کمپنی اس کا بھی سنا ہے بے شمار کمپنیاں دنیا میں ہیں ان کے کاروبار کو ایم ایل ایم کہا جاتا ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ سکیمیں یہ کام کیا کرتی ہے مثلا گولڈن کی کے بارے میں آپ چونکہ جانتے ہیں ان کا کام سود کے ساتھ کیا یا جبے کے ساتھ کیا یا دونوں پلس کام کیا ہے آپ کو ایک چیز بالفرت سیل کی گئی چیز ہے دو ہزار روپے کی آپ کو تین میں ملی چلے یہ بھی گوارا ہے کیا آپ ایک بندے کے پاس کہ ہیں وہ چیز دو ہزار کی تھی وہ کہتا مجھ سے لینی تھا میں تین میں دوں گا آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا رضامندی کا چلے آپ نے تین میں لے لی لیکن یہ تین میں لینے کے ساتھ پندرہ سو روپے اضافی بھی لیں گے ٹوٹل ساڑھے چار ہزار روپے اب پندرہ سو روپے کس چیز کے یہ اس چیز کے ہیں کیا آپ ہماری کمپنی کے باقاعدہ ممبر ہیں آپ مزید دعوت لے کے آئیں ہم آپ کا سلسلہ اپنے ساتھ اس طرح جوڑیں گے کیا آپ جتنے لوگوں کو لے کے آئیں گے ان کی جو کمیشن بنے گی ان کا جو حصہ بنے گا اس میں سے ہم آپ کو بھی کمیشن دیں گے اور اگر آپ کسی کو نہیں لے کے آئیں گے تو یہ پندرہ سو روپے بھول جائیں ختم وہ لوگ جنہوں نے گولڈن کی میں شروع میں شرکت کی انہوں نے دو بندے بھی مہیا کر دیے تو وہ دو بندے آگے سرکل چلاتے رہے چلاتے رہے یہ چپ چاپ گھر میں بیٹھے گئے اب یہ کوئی کام نہیں کر رہے جتنے ممبر جمع ہو رکھے گئے ان سبھی کا حصہ یہ دو بھی کھا رکھے گئے کس چیز کا انہوں نے تو ان پہ محنت کی نہیں کی بغیر محنت کے یا وہاں سے حصہ لے رہے گئے ہاں اگر یہ بات ہوتی کہ ایک کمپنی یہ کہتی کہ آپ ہمارے پاس جو گاہک لے کے آئیں گے ہم فی گاہک اتنے پرسینٹ آپ کا کمیشن دیں گے تو یہ بات ٹھیک تھی کہ آپ نے محنت کی گاہک لے کے آئے لو بھی پکڑو یہ گاہک ہے دھوکھا نہیں دینا دیگر چیزیں آپ نے نہیں کی آپ جائے طریقے سے مارکیٹ ریٹ پہ وہی چیز ایک کمپنی کے پاس اسے لے کے آئے ہیں آپ کو الگ سے کمیشن یہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن آپ نے جس پر محنت نہیں کی اس کا حصہ آپ کو اور دوسری بات یہ کہ جو اضافی رقم آپ سے لے لی گئی وہ آپ کو نہیں ملے گی وہ ڈوب جائے گی تو بہرحال یہ سکیم بھی ہمارے یہاں کئی شکلوں میں جاری ہے اسی طرح سے پریزیڈنٹ فنڈ ایک آدمی حکومت کا ملازم ہے حکومت اس کے ساتھ یہ اگریمنٹ کرتی ہے کہ اپنی تنخواہ کا منتھلی اتنا حصہ وہ ہمارے پاس جمع کرواؤ کیا تم ریٹائر ہو گے ہم ریٹائرمنٹ کے علاوہ گریجویٹی کے علاوہ ہم تمہیں کچھ اضافی رقم دیں گے وہ اضافی رقم کیا ہوگی جو تم نے ہمیں جمع کروائی ہے لیکن وہ اضافی رقم اگر تو آپ کی ہو دو پرسینٹ تنخواہ کاٹی گئی کل کو جتنی رقم بنی وہ آپ کی ہے وہ امانت تھی لیکن اس رقم کو باقاعدہ سود اس کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے وہ کیسے کہ اسے سودی کاروبار میں لگایا جاتا ہے اسے ادھار کے طور پہ دیا جاتا ہے اس کے بدلے میں سود لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے جتنا سود آتا ہے وہ سارے کا سارا آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے حصے میں جاتا ہے ہاں اگر آپ یہ شرط لگا دیں کہ میں پروویڈنٹ فنڈ سے سود نہیں لوں گا اس کی باقاعدہ ایک شک موجود ہے آپ اگلے سے کہہ دیں میں سود نہیں لوں گا تو پھر آپ کو سود نہیں ملے گا جتنی رقم کٹوتی میں آئی ہے صرف وہی رقم ملے گی پھر تو ٹھیک ہے لیکن سود لیا جائے تو وہ غلط ہے اسی طرح سے ہمارے بینکوں نے اسلامائزیشن کا کام شروع کیا تو پی ایل ایس کے نام سے ایک اکاؤنٹ کھولا پروفٹ اینڈ لاس شیئر کیا مطلب کہ بھئی ہم آپ کا آپ کی رقم آپ کا روپیہ کاروبار میں لگائیں گے اس میں جو اضافہ ہوگا ہم آپ کو نفع دیں گے نقصان ہوگا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے شریک ہوں گے لیکن حقیقت کیا ہے نقصان والا معاملہ نہیں ہے باقاعدہ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں ہمیشہ نفع ہی ملتا ہے کبھی نقصان نہیں ہوتا نقصان کی صورت صرف اتنی رکھی گئی کہ بھائی سال میں سود میں تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے سے طے کر دیا جاتا تھا کہ اتنے پرسینٹ آپ کو ملیں گے دس پرسینٹ آپ کو ملے گا ہر صورت میں ملے گا یہاں پر وہ طے نہیں کیا گیا یہاں پر یہ ہے کہ اگر بینک نے اپنی جتنی انویسٹمنٹ کی ہے جتنے قرضے مہیا کیے گئے آن دی گول وہ سارے کے سارے جب اکٹھے ہوں گے اس میں سے جتنا ہمیں وہ پرافٹ یا انٹرسٹ جتنا جمع ہوا اس میں سے ہم حساب لگا کے آپ کو اتنا حصہ دے دیں گے اگر ہمیں ایک سال بیس پرسینٹ حصہ ملا ہمیں سو بیس پرسینٹ اکٹھا ہوا تو ہم آپ کی رقم پر آپ کو بیس پرسینٹ دے دیں گے ایک سال میں اگر ہمیں دس پرسینٹ ملا ہم دس پرسینٹ دیں گے تگلے سے طے نہیں ہے کہ آپ کی رقم پر کتنا ملے گا پر یہ طے ہے کہ آپ کو ملے گا یہ کس چیز کا اسے تو شراکت یا مزاربت اسے تو نہیں کہا جاتا تو بہرحال پی ایل ایس بینکوں میں کام کرنے والے وہ خود کہتے ہیں کہ یہ بھی سوٹ ہے تو اس لیے پی ایل ایس کے بارے میں بھی ہمیں دھوکھے میں نہیں آنا چاہیے یہ ایک چیز تھی جسے اسلام نے واضح طور پر منع کیا اس کی یہ چند ایک شکلیں ہیں اس کی اور شکلیں بھی ہیں تو یہ سوٹ تھا دوسری شکل اسے جبا کہا جاتا ہے جبے کو بھی قرآن مجید نے واضح طور پہ منع کیا اب جبا اس کی بھی ہمارے ہاں بے شمار شکلیں بن چکی ہے مثلاً ایک تو میں نے انشورنس کے بارے میں بتایا کہ اس میں واضح طور پہ جبا پایا جاتا ہے اس کے علاوہ جبے کی کوئی شکل ہمارے ہاں کئی طرح کے بانڈ چلتے ہیں پرائز بانڈ ریفل ٹکٹیں کہ جی آپ اتنے کا یہ بانڈ خریدیں اتنے کی یہ ٹکٹ خریدیں اس کے بدلے میں آپ انعام انعام میں شریک ہو جائیں آپ نے دس روپے کی پرچی لی لالچ دے دیا گیا کیا ہمارے پاس دس انعام ہیں پہلا انعام ایک کروڑ روپے ہے دوسرا انعام دس لاکھ روپے ہیں اس کے علاوہ سو انعام اور ہیں دس دس ہزار کے آپ نے دس روپے دیے ہو سکتا ہے آپ کا نام نکل آئے آپ کا نام نکلا تو آپ نے دس ہزار لے لیے ایک کروڑ لے لیا یا دس روپے سے جتنا وہ زیادہ ہے آپ اس میں سے کوئی بھی آپ کا نام نکل سکتا ہے سوال یہ ہے کہ دس روپے دے کے آپ نے جو اتنا زیادہ ایک چیز جو ہے اتنی مہنگی دس روپے سے زیادہ چیز وصول کر لی وہ کس چیز کے بدلے کیا آپ نے ان کی کوئی محنت کی ہے مزدوری کی ہے تجارت میں حصے داری کی ہے کیا آپ کو پتا تھا دس روپے فلاں کاروبار میں لگے گئے اس کا یہ بروشر تھا اور یہ فلاں فلاں جگہ پہ یہ کاروبار کیا گیا تھا اتنا نفع اور اتنا نقصان آپ کو کیا پتا تھا کچھ نہیں یا تو دس روپے ڈوب جائیں گے یا اس کے بدلے میں بہت بڑی رقم مل جائے گی یہ جبک ہے یہ ساری شکلیں جن میں آپ کا پیسہ ڈوبتا ہے یا آپ بغیر محنت کے بغیر کاروبار کے بغیر کسی رسک اور خطرے کے آپ اتنی بڑی رقم لیتے ہیں یہ ہے اور عجیب بات ہے ہمارے گا ہاں بچوں کو بھی جبے کی آگے ڈالی گئی چھوٹی چھوٹی کھیلوں پہ جبا کپ رکھ لیا ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں رقم جمع کی یا آپ کی یا ہماری جو جیت گیا یہ ساری جملے کی شکلیں ہیں یہ بھائی نے رکا بھیجا کہ اسی طرح سے انٹرنیٹ پہ مختلف سکیمیں ہیں بہرحال یہ سکیمیں بے شمار ہیں کسی بھی شکل میں ہوں جہاں یہ چیز ہے کیا آپ جتنے پیسے دے رکھے ہیں یا وہ ڈوب جائیں گے یا ان کے بدلے بغیر محنت کے اور بغیر کسی کاروبار کے آپ بہت بڑی رقم کے زیادہ رقم کے مالک بن جائیں گے دس سے زیادہ تو وہ سورج جبے کی ہے خواہ اس کی کوئی بھی شکل ہو یہ دو چیزیں ہوئیں تیسری چیز حرام اشیا کی خرید و فروخت ایک چیز کو اسلام نے واضح طور پہ منع کر دیا اسے حرام قرار دے دیا شراب حرام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اسے پینے والا پلانے والا اس کے لیے سامان وہ مہیا کرنے والا را مٹیریل اس کا اور اسی طرح اسے لے کے جانے والا یہ جتنے تقریباً دس لوگوں کو گن دیا کہ یہ سارے کے سارے ملعون ہیں اس گناہ میں شریک ہیں اسی طرح حرام اور چیزیں بہت ساری ہیں آپ بتوں کا کاروبار شروع کر دیں بت بیچنا شروع کر دیں اسی طرح سے آپ فحاشی والے آلات بیچنا شروع کر دیں موسیقی والے آلات بیچنا شروع کر دیں یہ ساری کی ساری چیزیں جنہیں اسلام نے واضح طور پہ حرام کہا ہے جن کا کھانا حرام کا اور اس کے ساتھ جن کا استعمال بھی حرام کے لیے ہوتا ہے ایسی چیزوں کی خرید و فروخت بھی حرام ہے یہ بھی اکلے بل باطل میں شامل ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے ایک ہے براہ راست حرام چیزیں شراب براہ راست حرام ہے ایک ہے واسطہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو سامان جس کمپنی کو بیچ رہا ہوں وہ کمپنی میرے اس سامان کے ساتھ شراب بنائے گی واضح طور پہ پتا یا آپ گناہ کے کام پر اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یہ تعاون بھی حرام ہے یہی شراب والی حدیث بتاتی ہے دیگر آیات بتاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ میں چھری چاقو یہ بناتا ہوں آج جو کمپنی میرے پاس اتنے خنجر لینے آئی ہے یہ سارے کے سارے ڈاکو ہیں انہوں نے کام غلط کرنا ہے وہاں آپ ویپن بیچیں گے تو آپ آرام کام کریں گے اسی طرح سے چوری ڈاکہ آپ چوری کے ساتھ کسی کا مال چھین لیں ڈاکے کے ساتھ کچھ اور شکلیں بھی ہیں جو کہ وہ کاروبار سے علیحدہ ہیں اس لیے میں انہیں بیان نہیں کرتا اس کے علاوہ نمبر چار ہر ایسا کاروبار جس میں ضرر یا جہل یہ پایا جائے ضرر جہل اور غرر غرر کیا ہے دھوکھا جہل کیا ہے جہالت اب آپ اس پہ غور کیجئے غرر دھوکھا کیا مطلب کئی حدیثوں میں وضاحت ملتی ہے کیا آپ یہ کہیں کہ اس پانی میں سے تالاب میں سے دریا میں سے میں ایک مرتبہ جال پھینکتا ہوں اور ایک ہزار روپے آپ سے لوں گا جتنی مچھلیاں آ گئیں آپ کی وہ ایک بھی نہ آئی تو پھر کیا بنے گا ہزار تو گیا اور اگر پانچ ہزار کی مچھلیاں آ گئیں تو آپ کے تمہارے نیارے یہ کیا ہے دھوکھا ہے غرر ہے ہوا میں پرندہ ہے آپ کہتے ہیں ہاں، بڑا نشانہ باز ہوں میں نشانہ باندھتا ہوں دس ہزار لوں گا جتنے یہ جانور پرندے آگے آپ کے اور ایک مہینہ آیا پھر بھی دس ہزار میرے یہ غرر ہے آپ کو نہیں پتا کتنا آئے گا کتنا نہیں آئے گا اس طرح کی جتنی شکلیں ہوں گی چاہے یہ دھوکہ پایا جائے گا غرر پایا جائے گا وہ ساری کی ساری منع ہے بئی الغراری غرر والی خرید و فروخت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اسی میں غرر کے ساتھ اہل علم نے جہل کو بھی بیان کیا جہل کیا ہے جہالت کہ آپ کو پتا نہیں کہ یہ چیز اس کی صفات کیا ہوں گی اس کا حجم کیا ہوگا اس کی ویلیو کیا ہوگی اس کی مقدار کیا ہوگی آپ کو پتا نہیں اور آپ سودے بازی کر رکھے ہیں یہ دیکھیے بے ملامسا منابدہ اس طرح کی مختلف خرید و فروخت کی شکلیں حضور کے دور میں موجود تھیں آپ نے ایک کپڑے کے تھان پڑے ہیں آپ تاجر کے ساتھ دکاندار کے ساتھ یہ بات طے کرتے ہیں کہ میں نشانہ باندھوں گا جس تھان پہ جا کے نشانہ لگ گیا وہ میرا آپ نے پیسے دے دیے ہزار روپیہ پکڑا دیا کہ یہ تو آپ کا نشانہ باندھوں گا جہاں جا کے لگ جا وہ میرا اب پتہ نہیں وہ تھان اندر سے ہے اس کپڑے کا اسٹف کہتا ہے اس کی ویلو کتنی ہے وہ مارکیٹ میں شاید ایک سو روپے کی وہ چیز مل سکتی ہو آپ ہزار دے رکھے ہیں اور شاید وہ چیز پانچ ہزار پہ جا کے ہٹ کر جائے یہ بھی جہل ہے جہل کو غرر کو ایسی ساری صورتیں منع ہیں یہاں پہ ایک بڑا اہم ترین مسئلہ نہا ان فی بے کہ ایک ہی کاروبار میں دو طرح کا کاروبار کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اب یہ کیا چیز ہے اسے ہمارے ہاں قسطوں کا کاروبار کہا جاتا ہے قسطوں کا کاروبار آپ سبھی ہی سمجھتے ہیں عام طور پہ اس کی شکل کیا ہے کہ آپ نے ایک چیز خریدی نقل لیتے تو سستی ملنی تھی آپ نے قسطوں میں ادھار بھی لیا دکاندار آپ کو مہنگی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کر رہا ہے کہ آپ نے ہر ماہ پانچ سو ایک ہزار اس کی قسط وہ ہمیں جمع کروانی ہے اب آپ نے اگر ایک مہینے تک وہ قسط ادا نہ کی تو پہلے سے طے ہے کہ اتنے پرسنٹ آپ سے سود لیا جائے گا بعض نے اسے فائن کہا پلنٹی کہا کہ یہ جرمانہ ہے جرمانہ تو یہ نہیں ہے یہ تو واضح سود ہے کہ آپ سے اتنا سود لیا جائے گا اگر آپ نے مقررہ وقت پہ اپنی قسط جمع نہ کروائی اس کے علاوہ اور بھی کئی شکلیں ہیں مثلا ایک آدمی اس کا کاروبار صرف قسطوں پہ چلتا ہے وہ کہتا ہے میں نقد نہیں بیچتا میرا مال ہے میں ادھار دیتا ہوں اور میری قیمت ہے میں جتنی مرضی قیمت لگاؤں آپ کو بارے میں کیا لیں نہیں تو آپ کسی اور جگہ پہ جائیں اس شکل کے بارے میں واضح طور پہ کوئی غربت نہیں کہ ایک بندے کو آپ نے مال بیچا آپ کہتے ہیں چلو مہینے کے بعد تم پیسے دے دینا یا چھ مہینوں میں اس طرح سے قسطوں کے ساتھ تم پیسے دے دینا اس نے نقد کا معاملہ کیا ہی نہیں صرف قسطیں البتہ ایک شکل کہ ایک چیز ہے آپ نے اسے دس ہزار اس کی مارکیٹ میں قیمت ہے آپ کہتے ہیں نقد دس ہزار کی دوں گا قسطوں پہ لو گے تو بارہ میں دوں گا اور اگر قسط لیٹ ہوگی تو سود نہیں لوں گا سود نہیں لوں گا رخصت دے دوں گا ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے ہاتھ زیادہ تنگ کرو گے تو کچھ ایڈوانس تم سے رکھواؤں گا زیادہ تنگ کرو گے تو اس میں سے کٹوتی کر کے تمہارے ساتھ اپنا اگریمنٹ ختم کر دوں گا یہ صورت ٹھیک ہے کہ نہیں اس میں ہمارے ہاں اختلاف ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ کاروبار کی شکلیں بنیادی طور پہ ساری حلال ہیں سوائے ان کے جہاں پہ ہمیں منع کر دیا گیا منع کیا تھی پانچ چیزیں بیان کر چکا ہوں سوت جوا حرام چیزوں کی خرید و فروخت اس کے علاوہ سرر غرر جغل ایک چیز آخر میں بیان کروں گا تو اب ان میں سے بیاتینی فی بیاتین یہ کہاں شمار ہوتی ہے اس بارے میں شروع سے ہی اگلے علم کا اختلاف رہا بعض لوگوں نے کہا اس کی شکل وہی ہے ممانعت تو یہ ہے کہ ایک ہی کاروبار میں دو طرح کا کاروبار نہ کرو یہ حدیث کے لفظ ہیں اس کا مطلب کیا ہے بعد نے کہا اس کا مطلب یہی ہے کہ نقد اتنے کی ادھار اتنے کی یہ ایک ہی کاروبار میں دو طرح کے کاروبار ہیں بعد نے کہا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ایک چیز بیچتا ہے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ چیز تب بیچوں گا جب اس کے بدلے میں تم مجھے فلاں چیز بیچو ایک کاروبار میں وہ دو طرح کی بہتر رہا ہے میں یہ تب بیچوں گا جب تمہیں مجھے تم مجھے فلاں چیز بیچو یا میں یہ چیز تب بیچوں گا میں یہ کپڑا تب بیچوں گا جب تم اس کپڑے کی سلائی بھی مجھ سے کرواؤ گے بعد نے یہ صورت بنائی بعد نے اور صورتیں بنائی تقریباً میرے علم کے مطابق کم و بیش سات صورتیں ہیں سات معنی ہیں اس حدیث کے جو اہل علم نے کیے اچھا ایک معنی جس میں ادار اور نقد کا فرق ہے اس معنی میں جن لوگوں نے یہ معنی کیا ہے ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد وہ یہ کہتی ہے اہل علم کی بڑی تعداد وہ یہ کہتی ہے کہ نقد اور ادھار میں بھی ممانعت اس وقت ہے جب آپ نے ایک ریٹ لگایا کہ نقد اتنے کا ادھار اتنے کا خریدنے والا واقعی تا چیز لے کے چلا گیا طے نہیں کیا کہ میں نقد کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں یا ادھار کے ساتھ کر رہا ہوں وہ جہالت کے ساتھ اٹھا کے لے گیا یعنی قیمت جہالت میں ہے علم نہیں ہے تو یہ چیز اس وقت منع ہے یہ چیز اس وقت منع ہے لیکن اگر اس نے دو قیمتیں بتائیں لینے والے نے دونوں میں سے ایک پہ ڈن کر دیا کہ ہاں میں ادھار میں لیتا ہوں بات طے ہے تو یہ دو بے نہیں یہ ایک ہو چکی ہے یہ مانا بے شمار علماء نے بیان کیا اور اسی وجہ سے مشہور فکاہا میں سے ایک بڑی تعداد قسطوں کے کاروبار کو آج تک جائز کہتی چلی آ رہی ہے آئمہ اربا جائز کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ خلا اسے جائز کہتے ہیں امام ابن قیم رحمہ خلا واضح طور پہ اسے جائز کہتے ہیں بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث من با فلا کو کہتے ہیں یہ جو شکل ہے ادار اور نقد کی کہ جس میں ایک تعین کر لیا جائے وہ کہتے ہیں یہ پوری حدیث اس چیز پر منتب نہیں آتی انہوں نے اس پہ بڑی بات کی ہے وہ کہتے ہیں حدیث کا یہ مانا بنتا ہی نہیں ہے وہ اسے جائز کہتے ہیں ابن رحمہ اللہ اسے جائز کہتے تھے اور بے شمار ایک بہت بڑی تعداد ہے اسے جائز کہنے والوں کی اہل حدیثوں میں بے شمار علماء حافظ عبداللہ روپڑی شیخ صلاح اللہ مدنی نذیر حسین دہلوی توفت کے مصنف عبد الرحمان مبارک پوری رحم اللہ یہ سبھی علماء اس چیز کو جائز کہتے ہیں اور جہاں تک میں نے تحقیق کی ابھی تک تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ وہ صورت نہیں بنتی اگر ایک تعین کر لیا جائے تو اس کے گنجائش کی صورت نکل آتی ہے لیکن وہ صورت کیا آپ نے ایک تعین کر لیا اور اس کے بعد وہ وقت پہ نہیں آئی آپ اضافی چارجز کرتے ہیں تو وہ سود کی شکلیں بنتی چلے جائیں گی اس پہ اور بھی کافی بحث ہے جو میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی ایک کتاب میں لکھ رہا ہوں کچھ عرصے تک انشاءاللہ پبلش ہو جائے گی تو یہ چیزیں اس میں بھی دیکھی جا سکتی ہے اسی طرح آخری چیز بے ضرر کاروبار کی وہ شکل جس میں دو فریقوں میں سے کسی ایک کو نقصان دیا جا رہا ہے ضرر پہنچایا جا رہا ہے کاروبار کی ایسی ہر شکل وہ ممنوع ہے غلط ہے اس میں کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں مثلا ایک حدیث میں ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ذخیرہ اندوزی سے منع کیوں کیا گیا کہ آپ نے آپ کو پتا چلا کہ ملک میں زلزلہ آیا گئے چند تاجر مل کے یہ آپ اس میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ پورے ملک میں کفن کے لیے جتنا سامان موجود ہے جتنا کپڑا اویلیبل ہے ہم سارے کا سارا کپڑا وہ اکٹھا کر کے اپنے لیے اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور اپنی من مانی قیمت میں کفن اسے بیچتے ہیں یہ کیا کہ ذخیرہ اندوزی گندم کی پیداوار ہوئی آپ نے سارے کا سارا بڑا حصہ سواد کر لیا چار تاجر ہیں سارا مال ان کے پاس ہے چھوٹے تاجر ان کے پاس جاتے ہیں وہ اپنا من مانا ریٹ نکالتے ہیں یہ کیا ہے لوگوں کو ضرر دیا جا رہا ہے تکلیف دی جا رہی ہے مصنوعی طور پہ ایک چیز کی قلت پیدا کی جا رہی ہے کیوں کہ بہت بڑا نفع حاصل کر لیا جائے ایک ہے قدرتی طور پہ کسی چیز کی کمی آنا اور اس کی وجہ سے قیمت کا بڑھ جانا یہ قدرتی ہے اس کا جواز ہے لیکن مصنوعی طور پہ آپ ذخیرہ اندوزی کریں اس مقصد کے ساتھ کہ سارا مال ہمارے قبضے میں ہو اور ریٹ ہمارے ہو تو یہ آپ اجتماعی طور پہ لوگوں کو ضرور پہنچا رہے ہیں اس لیے ہر ایسی صورت جس میں ضرور پہنچایا جائے منع ہے ایک بہت اہم مسئلہ حدیث کی وہ احادیث پڑھتے ہوئے کئی مرتبہ وہ بات سمجھ میں نہیں آتی وہ کیا ہے بات احادیث میں اس سے منع کیا گیا کہ ایک دیہاتی آیا ہے سامان اس کے پاس ہے شہری آدمی آگے بڑھ کے اس کا سامان وہ لے کر اسے نہ بیچے دیہاتی مارکیٹ میں آئے مارکیٹ کا ریٹ دیکھے اپنی مرضی کے ساتھ وہ اپنا ریٹ لگائے اور وہ اپنا نفع کمائے ایک بندہ شہری کاروبار سے واقف وہ آگے بڑھ کے سارا سامان اٹھا لیتا ہے یا اسے وہ کمیشن پہ اسے لے لیتا ہے کہ میں مارکیٹ کا ریٹ جانتا ہوں میں تمہیں زیادہ پروفٹ پہ چیز تمہاری سیل کروں گا اس چیز سے بھی منع کیا گیا لیکن یہ اس وقت منع ہے جب شہر کے لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے یا اس دیہاتی کو نقصان پہنچایا جائے مثلاً دیہاتی کو علم نہیں کہ میری چیز یہ اتنی مہنگی بک سکتی ہے اس نے نہایت معمولی نفع کے ساتھ اسے بھیج دیا اور اسے ایک لحاظ سے ایک نقصان اسے دیا گیا اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا گیا تو سگی مسلم کی حدیث کے مطابق اس دیہاتی کو یہ آپشن دی گئی سہولت دی گئی کہ وہ اپنا اس کاروبار کو بے کو خرید و فروغ کو پھنسک کر سکتا ہے مال واپس لے سکتا ہے اسے پیسے دے کے اس لیے کہ اسے نقصان دیا گیا ہے تو یہ نقصان کی صورتیں جہاں پہ امن عامہ کو اجتماعیت کو نقصان دیا جائے وہ ساری صورتیں اس میں آئیں گی اور وہ منع ہوں گی اسی طرح سے اسی کے تحت ایک چیز آتی ہے جسے بیانہ کہا جاتا ہے بیربان کہا جاتا ہے وہ کیا ہے ہمارے ہاں اس کا بڑا کاروبار ہے آپ ایک چیز خریدنا چاہتے ہیں آپ نے اس کے بدلے میں ایڈوانس رقم پکڑا دی اور یہ معاہدہ کر لیا کہ تین ماہ تک میں تمہیں ساری پیمنٹ پوری کر دوں گا تین ماہ تک وہ بندہ پوری نہیں کر سکا تو پھر اس نے جو ایڈوانس رقم دی تھی جسے بیانہ کہا جاتا ہے وہ مار لیا جاتا ہے کیا آپ وہ واپس نہیں ملے گا اور اگر تین ماہ کے بعد وہ اپنا سامان لے کے آتا ہے کہ جی میں آپ کو یہ چیز جو طے ہوا تھا یہ لے رقم اور چیز مجھے دے دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں میں نہیں دوں گا اس کی نیت میں فطور آ گیا جو زمین کا پلاٹ کا سودا کیا وہ دیکھ رہا ہے یہ تو کئی گنا مہنگا ہو چکا وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں دوں گا تو اس کے بدلے میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اس نے جو بیانہ لیا تھا اسے ڈبل کر کے واپس کرے اس بات سے بھی منع کیا گیا ہمارے خاں زمین کا کاروبار زیادہ تر آج اسی شکل کے ساتھ ہو رہا ہے آپ نے تین مہینے کا معاہدہ کر کے ایک پلاٹ لے لیا آپ نے اس کی ایڈوانس میں بیانہ میں صرف چھوٹی سی رقم دی اور وہ پلاٹ تین ماہ کے بعد آپ نے لینا ہے آپ تین ماہ کے اندر آگے گا ڈھونڈ رکھے گئے آپ نے بہت بڑے نفع کے ساتھ اس پلاٹ کو آگے بیچ دیا اب ایک تو آپ نے وہ شرط لگائی بیانہ کی جس میں رقم ڈوبے گی یا ڈبل آئے گی یا جبا ہوگا یا سود بنے گا اور اس کے ساتھ آپ نے دوسری قباحت یہ کی کہ ابھی وہ چیز آپ کے قبضے میں نہیں تھی ابھی وہ چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی ابھی وہ پرندہ آپ کے قابو میں نہیں تھا یہ غرر کی شکل ہے اس لیے یہ کام غلط ہے ہاں آپ اگر زمین کا اس طرح کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ آپ ٹھیک کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ زمین خریدتے ہیں آپ اسی وقت ایک مکمل بے کا معاملہ کر لیں کہ یہ زمین میری ہے میں نے خرید لی اور اس کے بدلے میں کوشش کریں کہ ساری رقم ادا کرنے بات ختم کر لیں اور اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ ادار پہ آپ کے ساتھ مان جاتا ہے تو آپ یہ طے کر دیں واضح کر دیں کہ یہ زمین میری ہے فوری طور پہ کاغذات انتقال نامہ رجسٹری وہ سلسلہ شروع کر دیا جائے اس میں کاغذی طور پہ حکومتی کاروائی کی وجہ سے ہفتہ لگ جائے دس دن لگ جائے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ زمین اب آپ کی ہو چکی ہے ہاں اس کے بعد اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے آگے بیچیں اور ہاں اگر اب وہی بندہ جس سے زمین لی تھی وہ آپ سے وہ زمین واپس لینا چاہتا ہے تو اس کی شکل یہ ہے کہ چونکہ آپ زمین لے چکے آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی زمین میری ہو چکی تھی اب میری مرضی کا ریٹ لگے گا تم نے واپس لینی ہے ٹھیک ہے میں اپنی مرضی کے ریٹ پہ تمہیں دوں گا میں اس چیز کو اب ڈبل کر کے دوں یا جتنا مرضی اس پہ نفع لے کے دوں اب یہ میری مرضی ہے اس صورت کو اگر اس طرح کیا جائے تو پھر یہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں یہ معاملہ ایسا نہیں اور اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے آج کل ہمارے ہاں فائلوں کی خرید و فروخت چل رکھی ہے بہریا ٹاؤن اور بے شمار سکیمیں ان کا کام کیا ہے ایک جگہ جہاں ابھی فصلیں تاش ہو رہی ہیں پندرہ سال کے بعد وہاں ڈیولپمنٹ کی جائے گی رہائشی سکیمیں رہائشی وہاں پہ کام کیا جائے گا ابھی وہاں فصلیں ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کا پلاٹ کون سا ہے کس نکر پہ آئے گا وہاں سے گلی سڑک گزرے گی یا نہیں گزرے گی کچھ پتا نہیں وہ آپ کو وہ فروخت کر رہا ہے آپ وہی فائل آگے فروخت کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جن میں آپ کے پاس آپ کے کنٹرول میں وہ چیز نہیں آئی آپ اسے آگے بیچتے ہیں یہ غلط ہے اسی کے ساتھ وہ شکل بھی کیا آپ نے ایک کمپنی سے ایک مال خریدا آپ نے وہ مال اپنے قبضے میں نہیں کیا آپ اس کی چیزوں کو ابھی تک پوری طرح جانچ پڑتال نہیں کر سکے آپ نے آگے اگلا سودا کر دیا تو یہ چیز بھی غلط ہے آپ کے وہ کنٹرول میں نہیں ہے آپ کے اس کی صفات کا علم نہیں ہے اس کی مقدار کا پتہ نہیں ہے آپ جب تک اسے اپنے کنٹرول میں قبضے کی شکلیں ساری پوری نہ کر لیں اسے آپ آگے نہیں دے سکتے اس کے علاوہ کاروبار کی وہ شکلیں جن میں یہ کباختے نہ ہوں وہ شکلیں جائز ہوں گی اب ان میں سے بعض شکلیں ایسی تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھیں مثلا شراکت مزاربت اسی طرح سے مساقات اور کرائے پر ایک چیز دینا یا کسی کی چیز بکوا کے اس سے معاوضہ لینا کمیشن لینا یہ کئی شکلیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھیں انہیں آپ نے منع نہیں کیا ان میں سے ایک شکل جسے شراکت کہا جاتا ہے مشارکت کہا جاتا ہے اس کے بارے میں آج کل چند ایک نئی چیزیں ہمارے سامنے پیدا ہو چکی ہے مثلا شیئرز کی خرید و فروخت حصص کی خرید و فروخت یہ کیا ہے اس میں ایک تو مزاربت کا مسئلہ بھی ہے اور بعض شکلوں میں یہ مشارکت اور مزاربت کی مل جل کے شکل بھی بنتی ہے یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ آج کل حصص کی خرید و فروخت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں آپ بنیادی طور پہ یہ اصول یاد رکھیے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے چار بندے دس بندے مل کر ایک کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ دس بندے جن جن شکلوں میں اپنے کاروبار کو صحیح انداز میں کر سکتے ہیں جو جواب کی شکلیں ہیں اگر وہ شکلیں دس ہزار بندے کر لیں دس لاکھ بندے مل کر وہ شکلیں بنا لیں تو وہ وہاں بھی جائز ہوگا یہ حصص کا کاروبار اس میں بنیادی طور پہ یہی مسئلہ آیا کہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی مل کے اس کاروبار کو چلاتی ہے ہاں اگر دس بندے وہ سود پہ کاروبار کرتے ہیں تو جہاں وہ دس بندوں کا کاروبار منع ہے وہاں دس لاکھ بندوں کا اسٹاک ایکسچینج کا اس کمپنی کا جس نے ریسرچ ڈلیور کیے گئے اگر وہ سود پہ چل رہی ہے تو اس کا کاروبار بھی غلط ہوگا اور اگر وہی دس بندے کوئی ایکسٹرا کام کرتے ہیں مثلا شراب کا کارخانہ لگا لیتے ہیں کوئی اور حرام کام شروع کر دیتے ہیں سرر غرر وہ والی بیو شروع کر دیتے ہیں کیا آپ وہ منع وہیں شیئر کمپنی کا کام بھی وہاں غلط ہوگا لیکن اگر وہ دس بندے جو کام ٹھیک طریقے سے پارٹنرشپ میں کرتے ہیں وہی کام اگر ایک کمپنی کر رہی ہے تو وہاں اس کے حصص میں کوئی فرق نہیں لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر حصص کا کام کرنے والی کمپنیاں زیادہ تر یا تو سود پیک ہیں یا بہت ضرر اور غرر کا کام کرتی ہیں پیچھے اثاثے موجود نہیں سامان موجود نہیں لیکن اس کے باوجود کاغذی طور پہ وہ کام کر رکھے گئے پھر اس میں سٹا بازی کرتی ہے جبا چلتا ہے اور بھی کئی کباتے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور اگر اس کی تفصیلات آپ پڑھنا چاہیں تو میری کتاب جدید کی مسائل میں میں نے تقریباً ساٹھ صفحات میں حصص کے کاروبار پہ تفصیلی بات کی ہے آپ وہاں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آخری چیز ہمارے یہاں بینکوں کے ساتھ آج کل جو معاہدہ چل رہا تھا یہ بینکوں کے بارے میں میں صرف ایک دو چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وقت کی قلت کی وجہ سے گھروں کی خرید و فروخت کاروں کی خرید و فروخت اس کا مسئلہ ہمارے یہاں بینکوں کے تھرو آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے اس میں ہوتا کیا ہے آپ کار خریدنا چاہتے ہیں آپ بینک کے پاس گئے بینک کہتا ہے کہ کار کا معاملہ آپ کر لیں مارکیٹ میں جو ریٹ ہے آپ وہ ریٹ لے لیں ہم پیمنٹ اپنی طرف سے کر دیں گے اور اس کے بدلے میں کار آپ کو پکڑا دیں گے لیکن وہ کار یا کار کے علاوہ کوئی بھی اور چیز آٹو موبائل فائنانسنگ کوئی بھی اور چیز وہ چیز اس کی اصل کاغذات جو ہیں وہ ہمارے پاس رکھیں گے اور جب آپ اس کی پوری قیمتیں قسطوں کے ساتھ ہمیں جمع کروا دیں گے دے دیں گے تو تب وہ چیز ہم آپ کو دے دیں گے وہ کاغذات آپ کو دے دیں گے ہمارے کمرشل بینک جو نان اسلامک بینک ہیں ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ آپ سے قسطیں بھی لیں گے آپ نے قسطوں میں تاخیر کی اس میں سود بھی لیں گے اور اس کے ساتھ جو کار یا جو چیز آپ نے خریدی ہے وہ اس کے ساتھ اس کی انشورنس بھی کروائیں گے انشورنس کیا ہے کہ آپ کو وہ متعین رقم دینا پڑے گی مثلا پچاس ہزار انشورنس میں ڈنک ہوا وہ پچاس آپ کو واپس نہیں ملے گا بلکہ ایک سال کی انشورنس اگر ہے تو آپ اس مدت کے اندر اندر گاڑی چوری ہو جائے بڑا نقصان پہنچ جائے تو انشورنس کمپنی اس نقصان کو پورا کرے گی یہ انشورنس کا مسئلہ بھی اس میں ڈالا جاتا ہے سود کا مسئلہ بھی ڈالا جاتا ہے تو اس لحاظ سے یہ کام جو ہمارے کمرشل بینک کر رکھے ہیں یہ تو واضح طور پہ ناجائز ہے لیکن ہمارے اسلامی بینک جنہوں نے اپنے آپ کو اسلامی بینک کہا یا وہ بینک جو کمرشل ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کے الگ انٹرسٹ فری کاؤنٹرس ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سود کے بغیر بھی کام کرتے ہیں ان کا معاملہ بھی یہاں پہ آ کے تھوڑا سا بلکہ بہت زیادہ مشکوک ہے اس لیے کہ جتنے اسلامی بینک ہیں میزان ہو الفلا والے ہوں برکا والے ہوں یہ سارے کے سارے انشورنس کرواتے ہیں اور انشورنس کون سی ہے فلی انشورنس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روڈ پہ گاڑی چلانا ہو ہمارا قانون کیا تھا کہ انشورنس کے بغیر آپ نہیں چلا سکتے ہم آپ لوگ انشورنس کروائیں گے انشورنس ایک شکل تو وہ ہے جسے تھرڈ پارٹی کی انشورنس کہا جاتا ہے وہاں کیا ہے کام تو وہ بھی غلط ہے لیکن اس میں چھوٹی ایک اس میں جو قباحت ہے وہ اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے اور یہ والی قباحت اس کے مقابلے میں بہت بڑی ہے تو بہرحال یہ اسلامی بینک یہ اس انداز سے کام کرے ان کا کام بھی اس کے ہاتھ سے غلط ہے اس کی کچھ اور شکلیں بھی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جی شراکت کرو بیس پرسینٹ آپ خرچ کرو باقی ہم کرتے ہیں مل جل کے گاڑی لیتے ہیں مکان لیتے ہیں ہمارا جتنا حصہ ہے آپ استعمال کرو اس کے بدلے میں کرایہ دیتے رہو تو اس انداز سے اسے اسلامی بنانے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ بھی بہت سارے اعتراضات ہیں بہت سارے شبہات ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے یہ جتنے اسلامی بینک کے نام سے متعارف ہیں یہ تقریباً سارے کے سارے کائبر کے ساتھ منسلک ہیں یہ کائبر کیا ہے Karachi inter bank operating rate اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک بینکوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہے اس میں بینک ایک اگریمنٹ کرتا ہے وہ جتنے بینک ہیں وہ اشیاء کی خرید و فروخت کے سلسلے میں آپس میں قیمتوں کا حساب لگاتے رہتے ہیں اگر ایک چیز مہنگی ہو گئی آپ نے جو معاملہ کر لیا تھا جو طے کر لیا تھا اس کے بعد اگر وہ چیز مہنگی ہوئی تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ نے جو ساڑھے چھ لاکھ روپے میں کار خریدی ہے ہماری یہ چیز مارکیٹ میں چونکہ مہنگی ہو گئی ہے ہم کائبر سے منسلک ہونے کی وجہ سے آپ کو اب ساڑھے چھ میں نہیں یہ سات میں دیں گے اس لحاظ سے یہ کائبر اس میں سارے سودی بینک ملوث ہیں اس لحاظ سے بھی اس میں قباحت ہے اور بھی کئی قباخے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سودی معاملات سے حرام قسم کے کاروباروں سے ہمیں بچائے اور حلال جو ہے رزق وہ کھانے کی اور حلال کاروبار کرنے کی تو ابھی قطع فرمائے اللہ